بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو دین کے اقدامات ہیں اس میں انسان کو مہارت حاصل کرنی چاہیے اور یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تین وجوہ بیان کی کہ آدمی جب دین کے بارے میں جانتا ہے حکمتوں کے بارے میں تو وہ دھوکہ نہیں کھاتا اور دھوکے کی مثالیں جس نے دی تھیں ایسے جیسے کوئی رات کو لکڑیاں جمع کر رہا ہو تو لکڑیاں بھی لے لے اور سانپ بھی لے لے پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ ایسے جیسے کوئی آدمی حکیم اس کو کہتا ہے کہ سیب کھا لو تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اندرائن کھا لیتا ہے اور وہ شدید کڑوا پھل ہوتا ہے پھر تیسری حضرت نے مثال دی تھی کہ جس سے زہر ہے تو زہر کوئی کھا لیتا ہے زہر ہے کہ مرے گا پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت اس پہ اتنا زور دے رہے ہیں کہ دین میں حکمتوں کا پتہ ہونا چاہیے تو اس سے پہلے کیا شریعت میں یہ بات ہے ایک مثال پہلے دی تھی کہ کیا شریعت ایسی ہے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے اور ہمیں محض عمل کرنا ہے یہ شریعت ایسی ہے کہ اس میں حکمتیں ہیں اور اگر کسی انسان کو حکمت کی سمجھ میں آ جائے اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو اس کے یقین میں مزید اضافے کی باعث یہ چیز بنتی ہے قرآن کریم میں بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دریافت کی کہ اللہ کیسے مردے زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے تو اس پہ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا اور مفسرین نے اس بڑی مبارس کی ہیں اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے بعض کا رجحان کہ وہ کہتے ہیں آدمی جب کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے تو انبیاء علیہ صلاح والسلام کا یقین جس بھی درجے کا ہو اللہ نے انہیں بہت سی چیزیں دکھائیں کزاری قدوری ابراہیم اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو زمین اور آسمان کی نشانیاں دکھائی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ نے بلایا لنوری من آیاتنا اللہ نے کہا تھا کہ وہ ہماری ہونے کی نشانیوں کو دیکھیں دلائل کو دیکھیں تو انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کو بھی مشاہدہ کروایا جاتا ہے ایک بات اچھی طرح خیال حال میں رکھنی چاہیے اور یہ بنیادی طور پہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تین چیزوں سے بالکل بری ہے جسم سے کہ اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے حضرت اس پہ بحث کریں گے آگے چل کے کہ اللہ تعالی کے ہاتھ اس سے کیا مراد ہے لیکن ظاہر اس وقت یہ موضوع نہیں ہے تو اس سے بالکل آدمی کو برات کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ کے لیے کوئی جسم ہے خدا کا کوئی جسم نہیں وہ بات ہے اس سے کہ مخلوق کے ساتھ اس کی یہ مشاورت اور دوسرے اس بات کو بھی اچھی طرح عقیدے میں خیال میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے یعنی اب اللہ ہے پہلے تھا یا نہیں تھا آج سے دس کروڑ سال پہلے اللہ زمانہ کوئی چیز نہیں ہے خدا کے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا زمانہ اس نے پیدا کیا اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اب کوئی آدمی کہ بیت اللہ میں خدا ہوتا ہے آسمان میں خدا ہے زمین میں خدا ہے کس جگہ ہے کس جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے کہ جگہ جب مانی جائے گی تو جسم مانا جائے گا کوئی بھی جگہ معاذ اللہ کوئی کہتا ہے خدا یہاں ہے تو اس کا مطلب دوسری جگہ پہ نہیں تو اس کی بھی نفی کرنی پڑے گی اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں بھی وہ اللہ ہے آسمان میں بھی وہ اللہ ہے ہے یہ عقیدے کی بحث اور بہت اچھی بحث ہے آگے چل کے آئے گی جہاں پر اعلیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے مگر یہ جو تصور ہے کہ ضلع صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو یہ ٹھیک نہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا اس دن قریب تھا اس رات کو اتنا ہی خدا قریب تھا علیہ سے جب وہ مسیح کے پیٹ میں اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ خدا اس اسپیس میں ہے اس جگہ پر ہے خدا سے بلند و بالا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائیں تو مشاہدہ ہوتا ہے اور مشاہدے سے ایک طرح سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے وہ یقین کیسا ہے انبیاء علیہ صلاح وسلام کا یقین اس کا تو اگر ایک حصہ لے کے دنیا میں پاس دیا جائے تو پوری کائنات ہی مومن ہو جائے ان کا تو یقین ایسا زبردست ہوتا ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ انسان بہت سی چیزیں مشاہدے کے ذریعے جب دیکھتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ پھر یقین کی راہ ملتی چلی جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے یہ چیزیں ہیں شریعت پہ عمل کرنے میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا بس عمل کرو ایک یہ ہے کہ خدا اس کی چیزیں سمجھا دے بتا دے تو جب آدمی اپنے دل سے ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے پھر اطمینان کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے ہر ایک کا ایمان ایک طرح کا نہیں ہوتا حضرت مجدد السط رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں ایک مقام پر ایمان پر بحث کی ہے اور عام لوگوں کا ایمان خلاصہ اس یہ ہے کہ بندہ پڑھتے ہیں بس اس سے بھی ہو جاتا ہے نجات ہو جائے گی لیکن اللہ کے قرب میں جب اضافہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے تو پھر ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے جہاں پہنچ کے انسان کے لیے پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان عالم غیب غیر کی بہت سی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نتیجہ یہ کہ اس سے یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے پتا چلتا ہے کیا ہے کیا نہیں وغیرہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں دکھاتا کہ عذاب قبر کیا ہے میں تمہیں یہ نہیں یعنی ہو جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ صاحب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ فرمایا تھا تو وہ دکھانا کیا چیز تھی کیوں چھوڑ دیا گیا اس کی حکمت تو دین میں حکمت ہے یا نہیں ہے یہ ہے بنیادی مسئلہ معذریتی جو ہیں حنفی فکار وہ اس کے قائل ہیں جو کہتے ہیں ہر چیز میں حکمت دین ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ ایک مثال دی تھی نا کہ جن کو کہہ دیا کہ اوپر چڑھو نیچے اترتے رہو درخت اپنا کام کرتا رہا اس جن کو بھی نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دین ایسا نہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں اس لیے آپ دیکھیے وہ اس پر آگے لکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین نے شروع سے یہ رہا یہ جو اتنی بڑی کتاب لکھنی ہے کہ دین کی حکمتیں بیان کرنی ہیں کیا یہ اپنا نظریہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بغیر اس سوال کو تحریر کیے اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا وہ انسا احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرو و رسول یہ جو شریعت کی حکمتوں کا فن ہے یہ اتنا عجیب ہے اتنے اس کے اثرات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے اور احادیث نے فرو اصول اس کی فروعات اور اصول دونوں بتا دیے ہیں وبین آثار صحابت و تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ کے جو آثار تھے اور جو تابعین ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے اجمالب و تفصیل اس کا اجماع بھی انہوں نے بیان کر دیا اور اس کی تفصیل کو بھی بیان کر دیا وسطا امان المجین الا تفین المسا المرعیتی فی کل من, من الابواب الشرعیہ اور اسی طرح جو علم مجتہدین تھے رحمہ اللہ انہوں نے امعان غور اور فکر سے کام لیا اور انہوں نے واضح کر دیا ان مصلحتوں کو المرعیہ جن مصلحتوں کی رعایت کی جاتی ہے فی کل من الاقوام شرعیہ شریعت کا جو کوئی حکم ہم لکھتے ہیں یا ثابت کرتے ہیں اس کے جو افواہ بنتے ہیں ہر باب میں کیا کیا شریعت کی مصلحتیں انہوں نے یہ لکھا وہ ابر ذل اور محققین جو تھے انہوں نے کیا کیا ابرزا ظاہر کیے ابھارے من اخباری ان کی پیروی میں اور ان کی پیروی میں نکاح جہی لگا بڑے بڑے اچھے نقطے عام ظاہر کیے وہ اچھا متفق ہونا اور جو لوگ بہت تحقیق سے کام کرنے والے تھے من اشیاری ان کے گروہ میں سے تھے جملن جزیلا انہوں نے اچھی خاصی مقدار اس کی ظاہر کی اللہ اللہ اور احسان ہے اللہ کا شکر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس تین چار سطروں میں پانچ گروہوں کا ذکر کیا انہوں نے کہا سب سے پہلے تو حدیث ایسی چیز ہے کہ اس نے حکمتوں کا بیان کیا اصول میں بھی فرو میں اصول اور فرو میں فرق ہے مثلا اصل یہ ہے جب شریعت میں اصول کی جو بحث ہوتی ہے تو اصول جو ہوتے ہیں ان میں ایک قاعدہ مقرر ہو جاتا ہے باقی پھر اس قاعدے پر جتنی آگے چیزیں چلتی چلی جائیں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ انسان اصل میں پاک ہے یہ قاعدہ مقرر ہے کہ پانی اصل میں پاک ہے یہ قاعدہ مقرر ہے کہ طہارت جو جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے شک سے ظاہر نہیں کرتا تو یہ قاعدے مقرر ہے انسان پاک ہے اب یہ قاعدہ مقرر ہے جب قاعدہ مقرر ہے تو اس پہ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ کافر آدمی کا جھوٹا پاک ہے یا نہ پاک ہے اب اس مسئلے کو اس فائدے اس اصول کے مطابق حل کر لیں گے کہیں کہ اس نے پانی پیا پانی پینا جو تھا اس کا پھوک اس میں شامل ہو گیا تو صرف یہ دیکھ لو کہ اس کا منہ ناپاک تھا یا پاک اگر اس نے کوئی حرام چیز کھائی تھی تو منہ ناپاک ہے لہذا پانی ناپاک ہو گیا اگر کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو پھر کافی کا جھوٹا پاک ہے کیونکہ تھوک پیدا ہوتا ہے انسان کے جسم سے ہی نہ گوشت سے تو انسان بنیادی طور پر پاک ہے کفر اور ایمان ایک الگ چیز ہے وہ تو اندر کی تہارت ہے اور اتنا بنیادی طور پہ کافی بھی پاک کیونکہ انسان تو اس کا بچا ہوا اس کا جوتا جو ہے وہ پاک ہو گیا ایک اصول کی بات طے کر لی کہ انسان پاک ہے اب اس پہ جتنے بدلے آگے مسائل حساب سے چلے ایسے ہی جب اصول کی بات طے ہو گئی کہ پاکیزگی کو شخص ظاہر نہیں کرتا ایک آدمی کو کو ہوا شک کہ میں نہایا تھا اور پتا نہیں میرے جسم کے اس حصے میں پانی لگا ہے یا نہیں لگا وہ کہا کہتے ہیں پاک خام کا شک میں نہ پڑے یقینی چیز کو دیکھے نہ آنا یقینی ہے نا اور اس جگہ کا گیلا ہونا نہ ہونا جس کے متعلق اسے شبہ ہے اس کا شک ہے نہ کرے اور وہ کہتے ہیں اچھا، زیادہ شک ہے تو اس جگہ کو دھو لے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو فقہ شریعت سے ثابت نہیں کرتے یہ ایک اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ کبھی اسے ثابت کرتے ہیں طب سے اور کبھی ثابت کرتے ہیں وہ انسانی نفسیات سے انسانوں کے اطمینان کے لیے لوگ کہتے ہیں جی ہدایات یہ مسئلہ لکھا ہے فلان جگہ یہ مسئلہ ہے فلان جگہ یہ مسئلہ اس اصل سے ثابت کرو کون سے ثابت کریں گے ہم کہتے ہیں ہم تو حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے تم کر سکتے مطلب کھانے پینے کے افواہ میں لکھا ہے اپنے اپنے زمانے کے متعلق وہ کہتے ہیں ہمارے جگہ میں یہ چیز کھانا جائز نہیں ہے حالانکہ پھل ایسا سب لو کوئی جائز ہے حلال ہے کیوں جائز نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے ہمارے علاقے میں انسان بیمار ہو جاتے ہیں تو چونکہ انسان کو اپنا جسم صحت کا خیال رکھنا چاہیے اس لیے ہمارے علاقے میں یہ چیز نہ کھائی جائے ہے وہ ساری دنیا میں جائز چیز وہ کہتے ہیں نہ کھاؤ مثلاً ڈاکٹر کسی کو کہتے ہیں کہ ٹماٹر کھانے سے گردے کا کینسر ہو جاتا ہے پتری ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کھاؤ ٹماٹر ہمارے یہاں سادن میں نہ پکائے جائیں گھر میں سب کے کو بلڈ پریشر ہو گیا کیجیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نمک نہ کھائیں مفتی کے بعد کیا گا آپ کے ہاں نمک کا کھانا درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اگر نہ سب بیمار پڑ جاؤ گے اب کوئی کہے کہ نمک کا کھانا حلال ہے اس پہ حدیث لاؤ تو حدیث کہاں سے لائیں فکہ اور مفتی نے اس مسئلے کو ثابت کیا سے اور اصول کے مطابق ثابت کیا کہ اللہ نے انسان کا اپنی جان کو بچانا فرض قرار دیا ضروری قرار دیا اسی طرح کہا بسا اوقات مسئلے کو ثابت کرتے ہیں اپنے تجربے سے وہ کہتے ہیں تجربے میں یہ بات آئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کی بنیاد حدیث حدیث نہیں ہے وہ انسانوں کا تجربہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے یا یہ چیز نہیں کرنی تو فکہ اس وجہ سے بعض اوقات منع کیا کرتے ہیں تو ہر چیز میں کہنا کہ حدیث سے اور کتاب و سنت ہر مسئلہ ثابت ہو جائے یہ نہیں ہوتا اصول ثابت ہو جاتے ہیں تو اصول کی بات یہ ہے کہ اچھا نفسیات کی بات کر رہے تھے ہم کہ فکار بات کا نفسیات سے کوئی بات ثابت کر دیتے ہیں تاکہ انسان کو اطمینان ہو جائے فکار کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو شبہ ہو گیا کہ بستر کی یہ چادر جو ہے ناپا ہے یا بستر ناپا اس نے اچھی طرح بستر کو دیکھا کوئی صاف ہوتا کچھ بھی نہیں جس کا مطلب ہے پاک ہے اب اسے اطمینان نہیں ہو رہا تو کہ شخص کو چاہیے کہ اس کا کوئی ایک کونا دھو دے کہیں سے پکڑ کے اس بستر کو دھو دے اس چادر کو دھو دے تو اب یہ کیا ہے حدیث میں تھوڑا ہی آیا یہ تو اس انسان کی نفسیاتی طور پہ اطمینان دلانے کا مسئلہ ہے کہ اب نماز پڑے گا تو بھی سوچے گا کہ بستر تو ناپاک تھا لیٹے گا پھر بھی سے پیدا ہوگا پھر دماغ اس کا خام خام بچتا رہے گا تو اسے اس مصیبت سے نجات دلاؤ اسے کہو کہیں سے اس چادر کا کوئی کونا پکڑ کے روزے تاری چادر پاک ہو تو اس انسان کیا نفسیاتی طور تک علاج ہو گیا تو یوں ہوا کرتا ہے اس کا میں کہ اصول ثابت ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی فروعات آگے اس کے مسائل نکلتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا حکمتیں یہ آدمی سے ثابت ہیں کہ کس چیز میں کیا حکمت ہے اس کی مثالیں آگے آئیں گی اگر جو ہی اصل کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو اس کی متاثر مثالیں آٹھ دس مثالیں تو حضرت نے ویسے ہی لکھتی ہیں اور پھر اسی طرح صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کے آثار میں اکثر وہ وہ بات صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو حدیث اور اثر میں فرق ہے حدیث کی انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اثر کی انتہا صحابہ کے رام رضی اللہ کے فتوے پہ کوئی صحابی رضی اللہ جو فتوا دیتے ہیں اسے اثر کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آثار ہیں حضرت عمر رضی اللہ کے یعنی ان کے فتوے ہیں یہ آثار ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے انہوں نے یہ فتوے دیے ہیں یا مختلف صحابہ کے رام رضی اللہ کے آثار مل جاتے ہیں خاص طور پہ یہ جو باقی کتابیں ہیں مصنف الرزاق ہے مصنف نبی شہبہ ہے اس میں ہزاروں کے حساب سے فطرے ملیں گے رضی اللہ ہزار کہ انہوں نے یہ کیا یہ خطوہ دیا یہ خطوہ دیا پورے پورے افواق ہیں کہ کہ انہوں نے یہ فتوا دیا اور انہوں نے اس کے برعکس یہ فتوا دیا حضرت عمر رضی اللہ یہ فتوا دے دیتے فلاں صحابی رضی اللہ فتوا دے دیتے واضح طور پر آپس میں وہ ٹکراتے دیانتداری سے جو جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری دی تھی تو ان کے کی حکمتیں اور نسلی کی دوسرا کے ان میں بہت بڑی مثال اس کی اور تیسروں مثالیں مل جائیں گی حضرت عمر رضی اللہ جب شام سے شیخ لے گئے اسرائیل بیت المقدس تشریف لے گئے تو واپسی پہ شام میں تعاون پھیل گیا تھا تو اللہ عنہ نہیں گئے اور معاذ نے ملنے کے لیے آئے رضی اللہ سیدان بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ سے تھے اور بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا تو تعاون میں نو بیٹے ان کے انتقال کر گئے نو بیٹے شہید ہو گئے بہت بہت بڑی چیز ہے دو بیویوں کا انتقال ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کامل مومین آپ ہمارے یہاں آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ کا میں تو نہیں جاتا کیونکہ وہاں تعاون ہے تو انہوں نے کہا سخت لہجے میں کہ خدا کی تقدیر سے آپ ہیں یعنی اللہ کی تقدیر میں اگر ہے تعاون سے متنا تو متنا ہی ہے وہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے پھر آپ کو تو پھر آ جائیں تو اس کو مطلب اللہ نے کہا کہ تمہارے علاوہ کوئی آدمی یہ بات کہتا یعنی تمہارے لیے مناسب نہیں تھا یہ جملہ کہنا اور پھر فرمایا کہ نفل رومن قبا اللہ اللہ قدر اللہ یہ خدا کی تقدیر ہے یہاں آنا جہاں قانون پھیلا ہوا ہے اور مدینہ منورہ جو جا رہا ہوں تو یہ خدا کی تقدیر سے باہر ہے وہ بھی تو خدائی کی تقدیر ہے ادھر ہی جا تو تمہر رضی اللہ عنہ نہیں گئے اسی لیے وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس آدمی کو وہ ہے جزام تو میں تو کبھی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤں رکھا رضی اللہ بہت احتیاط کرتے تھے ایسے معاملات میں حتیٰ بحری سفر کیا تھا سعد رضی اللہ نے اور وہ سمندر میں گئے اور فوج بھی لے گئے تو عمر رضی اللہ اس پہ اتنا شدید اضطراب تھا انہوں نے کہا سمندروں میں فوج اب جانے لگی ہے اور اگر انہیں کچھ ہو گیا اور فوجی غائب ہو گئے تو اللہ کی قسم میں تو تم سے ہر ہر آدمی کی دیت گا ہر ہر آدمی کی قتل کے جو پیسے ہیں وہ تمہارے سننے پڑیں گے کیوں لوگوں کو لے کے گئے تو یہ حکمتیں تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ ہم دیکھتے تھے ضریر رضی اللہ کیا کئی چیزیں مل جائیں گی کہ حکمت کس بات میں ہے وہ دیکھتے تھے اور پھر حکمت کے مطابق سمجھاتے تھے جب لوگوں نے انہیں کہا بہاد اللہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا علی رضی اللہ واحد راشد ہیں جن کے ساتھ یہ صورت حال آئی کہ لوگوں نے ان کے کے منہ منہ در کھڑے ہو تم جس شخص کو ایمان عزیز ہو اس سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرے گی جب کوئی اس سے کہے تم کافی ایمان پتہ اتنا ہو کیا چیز ہے تو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں لیکن ایمان جسے عزیز ہو اور وہ خواہش رکھتا ہو کہ ایمان پہ پڑے اس کے لیے بہت بڑا جملہ ہے حضرت علی رسی اللہ نے سب کو کوفہ میں جمع کر لیا اور انہوں انہوں نے نے دعوت دی اور کہا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں آ گئے ہر وہ آدمی جو میرے کہتا ہے دو چار ہزار سے زیادہ افراد جمع ہو اور نعرے یہی لگا رہے تھے اور لڑکے بالکل نوجوان کہ تم کافی علی رضی اللہ نے کہا میں کیسے کافی ہوں یہ بتاؤ تو انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے تم کافر قرآن کہتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے حکمت کی اختیار کی کہ قرآن کا ایک نسخہ ہوا ہے تو وہ لمبے چوڑے صفوں پہ لکھا ہوتا تھا اور ابن کثیر نے لکھا ہے تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ نے قرآن کریم پہ ہاتھ باندھنا شروع کیا اور ان کا حد سننا قرآن بات کر میرے متعلق فتوا دے پھر فرمایا پھر لوگ حیران ان کا علم قرآن نہیں بولتا ان کا پھر تم تو کہتے تھے قرآن کہتا ہے تو بولتا ہے انہوں نے کہا ہم قرآن سے یہ سمجھے تو سلی رضی اللہ پکڑ لیا ان کا ہاں، یہ بات کہو کہ تم اس قرآن سے یہ سمجھے ہو کہ علی کافر ہے تو اللہ کی قسم جس ہستی پر نازل ہوا تھا یہ قرآن اور جن کے سامنے نازل ہوا تھا ان میں بھی تو کسی نے مجھے کافر نہیں کہا اور تم جو ان کے بعد آئے ہو اب تم مجھے کافر کرا دیتے ہو تو علی رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی نا یہ حکمت پر رکھنی تھی صحابہ کرام رضی اللہ اللہ میں ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ بات بظاہر ٹھیک بھی تھی لیکن حکمت کیا تھی مسلحت کیا تھی اس چیز کو وہ جانتے تھے وہ کہتے تھے یوں نہیں یوں کر ایسے نہیں ایسے ہو جانا چاہیے قرآن کریم نے اجازت دی ہے ایسے کتاب کی عورتوں کی شادی کرنے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اب کوئی کہے کہ قرآن پہ عمل نہیں کیا غلط بات ہے کیوں روک دیا تھا حضرت رضی اللہ نے شام کی سطح پہ انہیں خط لکھا کہ المومنین یہاں فوجی جو ہیں مسلمان شام جو تھا یہاں بہت بڑی تعداد تھی عیسائیوں کی اور پوری پوری آبادیاں تھیں تو یہاں کی گوریوں سے یہ شادی کرنا چاہتے تو مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا اللہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز کرا دیا ہے لیکن میں نے انہیں روکا ہے کہ آپ سے پوچھ لیں تو رضی اللہ نے جواب میں لکھا کہ خبردار ان لوگوں کو روکو اور انہیں کہو وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہ کرے اور پھر فرمایا تحریر جو حکمت تھی اب دیکھو نا حکمت کی تحریر تھی انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتیں بند سمر کے باہر پھرتی ہیں ان کے تو رشتے ہو جائیں گے اور جو ہماری بچیاں سانبلے رنگ کی ہیں جن کی رنگت ایسی سفید نہیں ہے جیسی ان کی ہے وہ اپنے گھروں میں پردہ نشین ہے کے رشتے کی شادیاں پر حنفی فکار نے اور وہیں پر علیہ نے اہل کتاب کی عورتوں سے بغیر ضرورت کے نکاح کو مقرور قرار دیا حالانکہ قرآن نے اجازت دی ہے یہ چیزیں جہاں پہنچ کے لوگوں کی سمجھ جی، چونکہ عقل میں اتنی دور کی گہرائی ہوتی نہیں اتنی زیادہ اتنی غسرت نہیں ہوتی مطالعہ نہیں ہوتا چیزوں کو پڑھا نہیں ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو عنیفا رحمت اللہ علیہ حنفی فکا عالمگیری افلا اسلام یہ سب مکرو کرا دیتے ہیں عورتوں سے اہل کتاب کی اور دیکھو قرآن کہتا ہے ہے قرآن کی مان یا یا معنیفہ رحمت اللہ کی مانی یوں دھوکہ دیتے حالانکہ بات یہ نہیں ہے بات وہی ہے کہ جو کچھ لوگوں لوگ سمجھے تھے صحابہ رضی اللہ اس میں حکمتیں تھیں مصلحتیں تھیں کس حکم پہ عمل ہونا ہے کس پہ نہیں ہونا کس کو روک دینا ہے کون سا حکم کس چیز سے منسوخ ہو گیا تو حضرت نے یہ دوسرا فرمایا نا کہ صحابہ رضی اللہ کے آفتاب میں سے یہ تو دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہزاروں مثالیں ملیں گی وہ تابعین اور تابعین میں بھی اجمال اجمال ہوا تفصیل ہوا اس کا اجماع اور تفصیل دونوں چیزیں ملیں گی بھی ایسے تھے ان کے یہاں بھی تقوی آتے تھے وہ بھی حکمت بیان کرتے تھے یہ چیزیں ہوتی تھیں ایک آدمی نے امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا کہ ایک آدمی اگر چوری کر ایک انگلی اس کی کٹ جائے کوئی کاٹ دے تو اس پہ کتنا جرمان ہے انہوں نے فرمایا دس ہوں اس نے کہا کہ دو انگلیاں کاٹ کے بیس ہوں اس کا تین تیس کا چار کا چالیس ان کا سبحان اللہ چار انگلیوں کی قیمت چالیس اور کتنا وہ مرغی کا انڈا چرا لے تو آپ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو یہ کیا بات جس ہاتھ کی چار انگلیوں کی قیمت چالیس اونٹ ہے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اس وجہ سے اس نے گنڈا چرا لیا تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ کی قیمت اسی وقت تک تھی جب وہ امانت دار تھا جب وہ خائن کا خیانت کرنے والے کا ہاتھ بن گیا تو اس نے اپنی قیمت خود ہی گرا یہ بڑی حکمت کی بات انہوں نے کہی جو عقل میں آتی ہے تو یہ تباہ تعبین میں سے تھے امام حدیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو بہت مسئلے ہیں ساری چٹے اسلام کا مطالعہ کوئی آدمی کر لے اور اربا کی سکا پر نظر ہو تو جتنی رعایت امام صاحب احمد اللہ کے مسلک میں ہے اور جتنی عقل کی رعایت ان میں ہے اسی لیے سب سے زیادہ جس شخص کو میں سے مصرون کیا گیا ہے جس کے خلاف سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہاں بولی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں بھی لوگ ان کو ان کے خلاف لکھتے تھے اور اب تک چودہ صدیاں گزر گئیں اب تک محبولی پر احمد اللہ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ اب تو عالم عرب سے سینکڑوں کتابیں چھپ رہی ہیں جس میں ان کے خلاف بہت چیزیں آتی ہیں بات کیا ہے باقی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن مصلیحتوں کو دیکھتے تھے جن چیزوں کو دیکھتے تھے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے اس لیے لوگوں نے ان کی مخالفت کی وہاں تک عقل نہیں پہنچی امام محمد رحمت اللہ علیہ فتوا دیتے رہے حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہ آ جائے اس وقت تک پیسے دینے جائز اس چیز کے مطابق سارے بیانے ناجائز ہو گئے ایک آدمی مارکیٹ میں گیا اس نے کہا میرا جوتا پی تو جوتا دے دیں بنانا ہے اس نے کہا کہ جی، پیسے دیں بیانہ دیں پانچ سو کا جوتا ہے ڈھائی سو دے دیں اس نے اب ڈھائی سو دے دیے اس حدیث کے مطابق اس کے ڈھائی سو دینے جائز نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ابھی تو مال قبضے میں نہیں نہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنا فرمایا کہ وہ ڈھائی سے لے کے بھاگ جائے تو پھر اس کے تو پیسے ضائع ہو گئے نا اور وہ ڈھائی سو اس کے اور اگر وہ جوتا پورا دے تو قیمت لے اور دوسری طرف بھی یہ استعمال ہے کہ یہ جوتا لینے ہی نہ آئے یہ جوتا بنا کے رکھ لے ڈھائی سو روپئے بھی نہیں لیے حدیث کے مطابق جوتا بنا کے رکھ لیا وہ لینے ہی نہیں آیا تو اس کا بھی تو نقصان ہو گیا نا کیا کیا جائے حدیث نے بتایا کہ صاف مارکیٹ میں جاؤ پیسے دو چیز خریدو امام محمد رحمت اللہ نے یہ فتوا دیتے رہے جب آئے نا وہ خوراسان ایران ان علاقوں میں تو یہاں یہ گئے مارکیٹ میں دیکھتے رہے تو لوگ پیسے دیتے تھے بیانہ اور بیانہ دے کر وہ چیز تحریر کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے تھے آگے دے دیتے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ فتوا کیا حق جائز ہے لوگوں نے کہا کیوں جائز ہے انہوں نے کہا اس لیے کہ یہاں تعمل لوگوں کا یہی ہے لوگوں کے معاملات ایسے ہی ہیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں شاہ تو نادر ہی دھوکہ ہوتا ہے بدنہ عمومی طور پہ لوگ اچھے ہیں تو اس لیے منفیت کے مطابق اب یہ دیتے ہیں یہ چیزیں بہت سی پائی جاتی ہیں تابعین میں اجماع کی تفصیل بھی پھر شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ علماء مجتہدین نے ان مصلحتوں کو دیکھا اور ہر ایک باپ میں جو شریعت کے ابواب انہوں نے مقرر کیے تھے شریعت کے جتنے بھی باپ مقرر کیے مثلا نکاح کا باپ ہے طلاق کا باب ہے نماز کا باپ ہے یہ ساری چیزیں ان ابواب میں انہوں نے مسلحتوں کی رعایت رکھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ لمبی نماز تمہیں پڑھاؤں پھر جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی ماں مشکل میں نہ پڑ جائے اس کی ماں کا دل تو لگ جائے گا نا بچہ رو رہا ہے اب نماز پوری کروں توڑوں کیا کروں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں اب اس نماز کو کیا کروں چھوڑ دوں پوری کروں میں مختصر کر دیتا ہوں نماز حنفی کو کہا انہوں نے کہا کہ فرض نماز کے بعد جو سنتیں ظہر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد تینوں نمازوں کے بعد دو دو سنتیں ہیں نا انہوں نے کہا ان سنتوں میں اور فرائض میں لمبا وقفہ نہ کیا جائے حتیٰ کہ انہوں نے کہا تو ان دعا بھی نہ مانگے بس امام کو چاہیے مختصر دعا مانگے مقتدی کو چاہیے مختصر دعا مانگے اٹھے اور سنتیں پڑھے جمعے کے بعد بھی مختصر دعا مانگے اٹھے اور سنتیں پڑھے اس لیے کہ سنتیں دو رکعتیں جو ہیں یہ فرض کو پورا کرنے والی ہیں فرض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے اس کے ذریعے پوری ہوگی میں جہاں فرشتے ثواب لکھنے میں انتظار کرتے ہیں کہ اس آدمی یہ سنتیں اپنی پڑھ لے تو بس اس کے بعد ہم اس کا ثواب لکھ لیں اس لیے پکارنے کا تواب بھی نہ مانگو مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو انتظار نہ کرنا پڑے انہیں زحمت نہ دینی پڑے تم جو کچھ بھی کرو ایک عمل کو اپنے پورا کرو اس کے بعد نہ پڑھو نہ پڑھو تمہاری مسئلہ یہ مسلحتیں مستحدین نے بھی مسلحتوں کی رعایت رکھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جتنے شریعت کے ابواب ہیں ان ابواب شرعیہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مسئلہ یہاں وہ نہیں کر رہا مجھے کے لکھے ہاں معاش کے ابواب دیکھ لیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس دکان ہے دوسرا کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے مل کے بزنس کر لیتے ہیں میری دکان لے لو تم مار ڈال دو جو نفع ہوا اس کو تقسیم کر لیں گے یہاں ہونی اللہ کہتے ہیں جائز نہیں اس لیے کہ پیسہ اگر نقصان ہوگا تو اس اکیلے آدمی کا ہوگا جائیداد کا کیا ہونا ہے دکان کا کیا ہونا ہے وہ تو سال تک کھڑی رہے گی اور سال کے بعد نقصان ہوا تو اس کے سرمایہ نائک ہوگا امام ابنی کا رحمت اللہ سے جائز نہیں کہا دوسری طرف چلے جاؤ تو دیگر علم مشتحدین امام شافی رحمت اللہ کو کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ ایک طرف سے کیش ہو جائے اور ایک طرف سے جائیداد ہو جائے حنفی کو اچھا امام امام شافی رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت پھر دونوں کا شیئر کتنا ہو تو انہوں نے کہا پچاس فیصد سے کم کسی کے لیے جائز ہے جو نفع کیا ہے اس کا پچاس فیصد ہوگا نقصان ہے تو بھی ایسے ہوگا لیکن اس کا کیا نقصان ہوگا جس کی جائیداد ہے دکان تو خالی کر کے یہ چلا جائے گا امام احمد اللہ ہے انہوں نے کہا ہمارے نزدیک نفرت کے تعین میں کوئی کوئی تحدید ضروری نہیں پچاس فیصد ہے دونوں کا رقص تو بھی ٹھیک ہے چالیس ساٹھ پہ اگری کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے تیس ستر لگا لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اسی بیس لگا لیتے ہیں نبے دس لگا کچھ لگا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں دونوں طرف لیکن مال ہونا چاہیے اچھا مال کتنا ہونا چاہیے انہوں نے کہا چاہے ایک طرف سے دس ہزار ہو دوسری طرف سے دس لاکھ ہو ہمیں اس پہ بحث نہیں لیکن کیش دونوں طرف سے ہونی چاہیے اگر پیسہ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ کہ اس کی محنت جس کی ضائع ہوگی اس سے کم دکھ ہوگا پیسہ جب ہوگا تو محنت بھی ٹھیک کرے اب یہ ساری مصلیحتیں ہیں جو اجماع کے درمیان مشتحدین کے درمیان انہوں نے مصلیحتیں دیکھی اور پھر حدیث کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق کیا مصلحت کو بعد میں دیکھا ہے یہ نہیں ہے کہ مسئلہ بنیاد بن گئی کی کتاب و سنت کو تبدیل کر دیا جائے بلکہ اصل میں انہوں نے جب احادیث میں گنجائش دیکھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میں نہ کروں جب تک کہ چیز پر قبضہ نہ کر لو اور ایسا بھی ہوا ہے احادیث میں کہ کسی آدمی نے چیز پر قبضہ کر لیا اور پیسے بعد میں دے دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جائے گا تو انہوں نے دوسری طرف کی احادیث کو لے لی زیادہ مصلحت کیا ہے زیادہ رعایت کیا ہے جیسے اب ہمارے دور میں بھی جو اچھے منجے ہوئے مفتی ہیں وہ وہ کسی بات سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو تنگی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی اور امام کے کال پہ عمل کر دیا جائے فتوا کہیں اور سے لے لیا جائے یہ چیزیں کر دی جائیں تو اس لیے ائمہ کچھ نے حضرت فرماتے ہیں پوری طاقت اس میں صرف کر دی ہے اور جو تحقیق کرنے والے تھے اور جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے انہوں نے بڑے بڑے اچھے نقطے شریعت میں بیان کیے اور اسی طرح پانچواں آ گیا جو تحقیق یعنی جس کا علم نہایت وسیع تھا ان میں جو لوگ تھے انہوں نے بہت کچھ اس پہ لکھا یعنی بہت کچھ ثابت کیا وہ خرجہ اور انہوں نے شریعت کی مصلحتوں کو ظاہر کیا بحمد اللہ اللہ کا شکر ہے من ان یکون التسلم فی فرقا لاجماع الامه اور یہ علم الحمدللہ اس تومت اس الزام سے نکل گیا کہ ان یکون التکلم فی کہ شریعت کی حکمتوں پہ بات کرنا پھر کن لاجماع الامه کہ امت کا اجماع کوئی توڑے وہ اکٹھے کا امن فی امن ہی امت ان و امت اما امتن حیران ہونا امتن اندھا کا یا کوئی آدمی بغیر دیکھے اور بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دے یہ تو اس آدمی سے ہٹ دے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کوئی سوال کہ اگر تم یہ سوچو یا کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں جو حکمتوں میں بحث کرنے چل رہا ہوں تو یہ نئی بدرت ہے جو دین میں بحث کر رہا ہوں چپ کر کے عمل کرو کیا مسئلے تم کو دیکھنا ہے کہتے ہیں ایسے دیکھو سے بھی ثابت ہے صحابہ رضی اللہ سے ثابت ہے سے ثابت ہے سے ثابت ہے وہ ہے تو اب جو بھی اس میدان میں بات کرے گا وہ امت کے اجماع کو توڑنے والا نہیں امت کا ایک طریقہ ہے شروع سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ عزت کی بات میں تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خود آپ نے دیکھا قرآن میں آپ غور سے پڑھیں گے تو اللہ نے کئی چیزوں کی حکمتیں بیان کی بے شمار چیزوں کی حکمتیں بیان کی مثلا روزہ ہے اللہ نے فرمایا ہم نے فرض قرار دیا بس کافی تھا علیکم تمستیام تم پہ روزہ فرض قرار دیا ہے لیکن آپ یہ کہتے ہو رہے ہیں لاج تک سکون کیوں تاکہ تم میں تقوا پیدا ہو حکمت بتا دی نا روزہ رکھنے کی کہ تم میں تکوا پیدا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ کے لیے نکاح ان ان ان ان عورتوں سے جائز ہے اور وہ ساری فہرست کے بعد اللہ نے نے کہا ہم یہ صرف آپ کو اجازت دی ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو عورتوں کے معاملے میں اتنی گنجائش اتنی زیادہ جو دے دی ہے تاکہ آپ کی طبیعت پر جنس کے معاملے میں کوئی بوجھ نہ رہے اس معاملے میں آپ کو کوئی تنگی اور دشواری نہ ہو یہ اللہ حکمت بیان کر دی اب جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اس میں بڑی بڑی اور چیزیں بھی ہیں لیکن ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے کوئی تنگی نہ رہے آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہ رہے تو اب جس کو اس پہ اعتراض کرنا ہے تو پہلے قرآن بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جس اللہ نے اجازت دی تھی اس نے کیوں اجازت دی تھی اب کوئی خدا کو ہی نہ مانے تو اس کے بعد اپنی مرضی ہے لیکن یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ پر کوئی تنقید کوئی گنجائش میں کمی نہ رہے گا تو اللہ نے خود حکمتوں کو بیان کیا کئی جگہ پہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس میں بات کرتا ہے تو امت کے اجماع کو توڑنے والا نہیں ہے اور اسی طرح اشتہان ان محمد وہ چھلانگ لگانے والا نہیں ہے حیرت میں اور اندھے پن میں ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی ڈوب گیا اس آدمی نے کوئی ایسی غلط حرکت کر دی کہ چھلانگ لگا دی اور اندھا تھا نابینا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ کسی قائد کو کسی رہنما کی رہنمائی میں چلتا تو اس نے چھلانگ لگا دی ایسے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں لکھنے لگا ہوں مجھ سے پہلے بھی ہو گیا ہو چکا ہے بات اتنی ہے کہ تسل ہوتی کم لوگ ہیں جنہوں نے تصنیف کی ہے کم لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کی حکمتوں پر لکھا ہے وہ لوگ کم ہیں لیکن ارض کی یہ بات جو ہے نا اس میں ایک بات اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ اللہ اللہ علیہ کے جتنا بھی علم ہے یہ ان کی مختلف کتابوں میں حضرت کے علم میں خاص بات یہ ہے کہ وہ الہامی چیز عقل اللہ نے شعور جو دیا تھا اور جو ان کا تقویٰ تھا اس کی وجہ سے بے پناہ چیزیں ہیں اس ساری کتاب میں آپ دیکھیں گے حضرت نے کم حوالے دیے ہیں کتابوں کے ایک ہوتا ہے کوئی آدمی مطالعہ بہت کر لے اور مطالعے کی بنیاد پر اس کا علم وسیع ہو جائے تو مطالعہ جس فن میں کرے گا میں وہ آدمی کامل ہوگا کوئی اپنی لغت کا مطالعہ کرتا رہتا ہے اس عربی کی بے ذخیرہ یاد ہو جائے گا کوئی حدیث کو پڑھتا ہے کوئی تفصیل کو پڑھتا ہے کوئی ایسا بھی ہے جو سب چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس کا مطالعہ پڑھتا جائے گا علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جو کم پڑھا ہے لیکن اس کی ذہنی سطح اتنی بلند ہے کہ وہ اصول سے باقی باتوں کو سمجھ جاتا ہے تھوڑا بڑا لیکن یہ کہ ذہنی سطح بہت بلند ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقوا حاصل ہے تو تقوا جب حاصل ہو جاتا ہے دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بخود الحام کرتا ہے حلوم اسی لیے اللہ باللہ اور جو اللہ پر رکھتا ہے طالبہ اللہ اس انسان کے دل کو ہدایت دیتا ہے اس کے دل میں علم آ جاتا ہے اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص چالیس دن تک اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ حلال کا کھانا کھائے گا اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ فضول باتوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ چالیس دن کے بعد اس کے دل میں القاع کرتا ہے علم کا یعنی نور دے دیتا ہے اس آدمی کو اپنی حالت کیفیت بدلی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے تو اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور آپ یہ یہ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دونوں چیزوں سے بڑا حصہ دیا اس لیے ان کا مطالعہ تو وسیع نہیں تھا اور جب مطالعہ نہیں تھا تو حضرت نے یہ فکر لکھا ہے کہ اس موضوع پر کتابیں کم لکھی گئی ہیں اور ایک وجہ یہ بھی تھی مطالعے کی کم ان کی کہ اس زمانے میں ایسی لائبریری تھوڑی ہوتی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ دلی میں تھے اور کوئی خوشحال بھی ایسے زیادہ نہیں تھے مالی اعتبار سے بہت مضبوطوں کے لیے بات نہیں ان کے والد صاحب والد صاحب جو ہیں وہ اپنے ذکر کرتے ہیں شاہد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کی غربت کے واقعات کا ان چیزوں کا تو کتابیں پڑھتے کہاں مدینہ منورا جزرتا ہے اس زمانے میں تھے ان حالات کا علم نہیں کہ حضرت نے وہاں کیا پڑھا ہوگا لیکن حجت اللہ کو دیکھ لیں باقی حضرت کی کتابوں کو دیکھ لیں حوالے کا ہے ہیں حوالے بہت سے لیکن اتنی بڑی شخصیت ہے اس کے مقابلے میں حوالے کم ہے ان سے زیادہ حوالے تو ان کے ساتھ دہلی رحمۃ اللہ کے مل جاتے ہیں ان کی ایک کتاب کو دیکھیں تو کئی کتابوں کے حوالے انہوں نے دیے ہیں کہ اس کتاب میں یہ آیا اس کتاب میں یہ آیا اس کتاب میں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کیونکہ باپ اسباب اور وجود کی بنا پر مطالعے میں وہ نہیں آئی اس لیے حضرت نے لکھ دیا کہ کم دن نفی لوگوں نے کم اس میں لکھا اب ہم دوسری طرف کو اگر جائیں تو امت میں شاہ صاحب رحمت اللہ تک تقریباً بارہ سو سال میں بہت لوگوں نے لکھا تھا بہت لوگوں نے لکھا تھا اور وہ طرز اور وہ انداز جس کے صاحب نے لکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے پہنوں سے بڑھ گئے مثلاً آپ دیکھیں تو دوسری تیسری سدی سے لوگ اس میں مستقل لکھنا شروع ہو گئے میں حکمتیں کیا ہیں مصلحتیں کیا ہیں رضی اللہ عنہ کے فیصلے سامنے آئے پتا چلا انہوں نے اس مسلحت کی بنیاد پر یہ یہ تبرے کیے تھے یہ فیصلے کیے تھے ابن رشد نے لکھا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا راضی کا انتقال چھٹی صدی کے آغاز میں ہوا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کمال کی چیزیں لکھی اکثر امام غازی رحمت اللہ علیہ کا جو میدان تھا فلسفہ تفصیل تو ایسی ہی ہے بڑے بڑے اچھے نقطے بھی ہیں اس میں لیکن تفصیل ان کا میدان نہیں تھا ان کا اصل میدان فلسفہ تھا اس لیے امام غازی رحمت اللہ علیہ کا قلم جب چلتا ہے اس پہ نبوت پہ اور ان معاملات پہ علوم پہ حکمت بیان کرنے میں تو بادشاہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لکھتا ہے جس سے سلطان کے سامنے سارے حروف ہیں اور تفسیر دیکھو ان کی تو بے شمار ایسی روایات مل جائیں گی ایسی باتیں مل جائیں گی جن کا علم کی دنیا میں کوئی وزن نہیں اور مثلا لکھا سر فاتحہ میں یہ یہ یہ یہ الفاظ حروف نہیں ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے اب ان حروف کو کیوں نہیں فاتحہ میں اللہ نے ذکر کیا ان کا سا جو ہے یہ سر فاتحہ میں نہیں ہے اس لیے کہ ساتھ ضرور بنتا ہے اور وہ اس کا مطلب موت ہے تو اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا فاتحہ فاتح تو یہ ایک ایسا آپ کوئی پوچھتا کہ حضرت بھی بنتا ہے اور پھل بڑی اچھی چیز ہے کیوں ذکر نہیں کیا تو امام راضی رحمت اللہ علیہ ایسی ایسی باتیں کی تفصیل میں لکھتے ہیں جو مطلب علمی دنیا میں کوئی وقت نہیں ہے لیکن یہی شخص جب لکھتا ہے دوسری چیزوں میں مطالب العالیہ انہوں نے لکھی ہے اور چیزیں لکھی ہیں حتیٰ کہ لوام البینات کتاب تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی مگر اس کے جو حوالے پڑھے ہیں جب وہ کی صفات پر بات کرتے ہیں تو وہ اس حد تک بات کرتے ہیں کہ بڑا مارکت ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا اس سے الگ ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کمال کی بحث دی ابن رشت کو آپ دیکھیں اگر بھی فتوا بعض لوگوں نے لگایا لیکن یہ ابن اتنا شریعت کی مصلحتوں کے حکمتوں کے بارے میں لکھتا ہے بہت چیزیں اس اس ابن ابن کا حال یہ تھا عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں بچہ تھا چھوٹا تھا اور ابن رشد جو تھے میرے والد کے دوستوں میں سے تھے جب ابن رشت کا انتقال ہوا تو پہاڑی راستہ تھا اور میت کو قبرستان تک لے جانے کے لیے اسے گدھے پہ رکھا گیا تو راستہ پہاڑی تھا اب ڈر لگا کہ یہ میت گر نہ جائے تو اس کا بوجھ برابر کرنے کے لیے جو اندر اسپین کے حکمران تھے وہ ساتھ تھے اس جنازے میں تو کسی نے کہا کہ ایک طرف جنازہ رکھ دیں دوسری طرف پتھر ڈال دیں تو مل مومین نے کہا کہ اس کی کتابیں دوسری طرف رکھ تو کتابیں اور میت دونوں کو بیلنس کیا گیا اتنا اتنا حساب نے لکھا تھا ابن نے اور جب ابن رشد لکھتا ہے شریعت کی حکمتوں پہ کمال کی چیزیں لکھتا ہے اس دن عبد السلام رحمت اللہ تھے شام کے تھے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے مگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے بعض بعض چیزوں میں ان سب لوگوں سے آگے بڑھ گئے کون کہہ سکتا تھا اس سنت کے زوال کے دور میں ایک ایسا شخص پیدا ہو جائے گا کہ پچھلوں کے کارنامے جس پر دنیا فخر کرتی تھی اس کے سامنے آپ کے مانگ بڑھ جائیں گے یہ تو حجت اللہ جب آپ آگے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ کیسا دماغ ہے کیسی کیسی عجیب باتیں اور پھر روحانیت جو اس میں ہے نا یہ خاص امتیاز ہے پھر اس دن السلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابن خلدون کو دیکھیں ابن خلدون نے بہت اچھی چیزیں لیکن مقدمہ جو ابن خلدون کا ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے جو پڑھنے کے قابل ہے شریعت کی حکمتیں مصلحتیں قوموں کا عروج زوال معیشت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود جب معیشت پہ بات کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے اس زمانے میں افسوس ہے کہ مسلمانوں میں ان کے قدردان نہیں ورنہ شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے معیشت کے افواہ میں جو کچھ لکھا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تھا کام مارک اور افار مارک کی جو چیزیں ہیں اس میں سے کتنی چیزیں ہیں جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں ملتی فرق کیا ہے ان کے یہاں مذہب نہیں ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مذہب کی روشنی میں پیش کرتے ہیں اور فرق یہ بھی ہے کہ اس کو مارکس تو لکھتا ہے ایک جگہ کہ جرمنی میں بس مجھے سورج نظر آ رہا ہے کہ میرے جو ازم ہے کیمونزم یا جو چیزیں بھی ہیں میرے افراد کا سورج طلوع ہو رہا ہے جرمنی میں لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جرمنی اس نظام کو قبول ہی نہیں کرے گا وہ تو بس تقدیر کی بات ہے اللہ تعالی کی طرف سے بدقسمتی اور مار پڑنی تھی مسلمانوں کو لینن اور سٹالن اور یہ لوگ روس میں پیدا ہوئے اور جس انقلاب کو جرمنی میں سمجھ رہا تھا آنے کا وہ روس میں روس میں آ گیا اور روس انیس سو سترہ میں انقلاب آیا تو کم و بیش اسی برس تک دنیا میں اس نظام کا بہت بڑا غلبہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد سیاسی وجود سے وہ ڈوب گیا شاہ صاحب رحمت اللہ آنے کے بعد ایسے لوگ نہیں آئے جو اس نظام کو سمجھتے یا اس نظام کے مطابق کام کرتے جو شاہ اللہ رحمت اللہ نے دیا ہے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شیو بھی نہیں ملا شیو کا مطلب یہ سمجھو کہ مارکس کے یہاں پریس تھا اور قوم جو لکھی ملی انہیں لکھی پڑی تھی ہیگل کا فلسفہ جرمنی میں چل رہا تھا کیا کی بیان کریں موضوع نہیں ہے مگر لوگ اتنے لکھے پڑے تھے کہ جو کچھ اس نے لکھا اور پڑھا لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ کار مارک کا یہ حال تھا کہ وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں اتنے دن اس لیے نہیں لکھ سکا کہ میں لندن میں وہ جگہ ہے ابھی تک میں پوچھ کہ میں جب آج شام کو لکھ کے اپنی چیزیں اٹھتا ہوں تو بھوک کی وجہ سے میں گر گیا پیسے نہیں تھے کہ کھانا کھا سکتا تو پھر لوگوں نے میرے منہ میں کوئی چیز ڈالی اور مجھ میں طاقت آئی اٹھتا تھا اس کا حال بھی تھا اور اٹھائیس تیس برس صبح سے رات تک لائبریری میں بیٹھ کے بس ایک ہی کتاب لکھتا اقبال نے کہا نا نیز پیغمبر و لیکن در بغل دار کتاب پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے بغل میں ایک کتاب ہے تو جو اس نے کتاب لکھی تھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا مواد نہیں کیا خیر کرنا ہے لیکن وہ قوم لکھی پر بڑی لکھی تھی تو جو کچھ لکھا لوگوں نے اسے پڑھا قبول کیا اس کی مخالفت کی اس کی حمایت کی ایک الگ بحث ہے لیکن قوم پڑھی لکھی تھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب اللہ بالغہ اب تقریباً تقریباً ڈھائی سو سال ہو گئے اور اب تک اس کتاب کا کوئی ایسا اردو ترجمہ نہیں ہوا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ قابل اطمینان اور کوئی ایسی ریکارڈڈ شرح اس کی نہیں ہوئی جس کے بارے میں کہا جا سکے اسے سن لو تو چلے اللہ میں ہے کیا تو کہاں شاہ صاحب اللہ ہے دلی میں پیدا ہوئے لکھا سب کچھ ہوا اور انتقال ہو گیا اور کہاں جب یورپ پیدا ہو چکا تھا انہوں نے پڑھا اس نظام کو انہوں نے جس طرح بھی نافذ کیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جو چیزیں لکھی ہیں یہ کمال کی لکھی ہیں معیشت کے اخبار کو دیکھیں اس میں بھی ہے تو اس طرح اس نے خلدون اس کا مقدمہ یہ پڑھے لکھے جانے کے قابل ہے مگر آج میں اسلام پہ ایسی بد کا دور آیا کہ اٹھارہویں سترویں اٹھارہویں صدی میں لوگ جانتے نہیں تھے کہ ابن خلدون نے کچھ چیز لکھی تھی ہے یا نہیں حتیٰ کہ فرانسیسیوں نے اس مقدمے کو مسلمانوں کو لوٹایا اور کہا یہ لو یہ تمہاری کتاب ساتھ سیرت کے بنیادی ماخذ دنیا بھر میں ناپید ہو گئی تھی جرمنی والوں نے دیا مسلمانوں کو کہ یہ لو جی یہ تمہاری کتاب ہے اس کا کچھ کرو سنبھالو اسے اسی طرح بیسوں چیزیں ایسی ہیں ترکی کا واحد کتب خانہ ہے یہ سلیمانیہ کا جو یورپ کی دس درد سے محفوظ رہا ابھی تو مسلمانوں نے اس پہ کام نہیں کیا کہ جو نسخے یورپ نے دیے طبقات ابن سعد ہے مقدمہ ابن خلدون ہے اور کتابیں ہیں یہ وہ ان کتابوں کو وہ دیکھیں کہ آیا یورپ سے جو کتابیں ہمیں واپس ملی ہیں کہ یہ کیا یہ کتابیں وہی ہیں جو مسلمانوں نے لکھی تھی کیا اس میں کوئی علمی طور پہ کسی نے کوئی فکرے پڑھا دیے کم کر دیے ایسے تو نہیں ہوا اس کا تقابل وہ کریں ان کو تنخواہوں سے جو مسلمانوں کے قدیم کو تنخواہیں ابھی تو اس پہ کام نہیں ہوا یہ تو اللہ کا شکر ہے اب اربوں کو کچھ ہوش ہے گیا کچھ ہفتے سے بیس پچیس سال سے اور وہاں پہ جو سرمایہ دار طبقہ وہ بلاتا ہے کہتا ہے بیٹے کسی کتاب پہ تحقیق کرو کتنے سال میں وہ کہتے ہیں دو سال میں کتاب پہ تحقیق کر دوں وہ کہتا ہے دو سال میں تمہارا خرچہ دس لاکھ آتا ہے یہ مجھ سے لے لو تحقیق کرو دو سال کے بعد اب یہ دس لاکھ اس محقق کو مل گیا سرمایہ دار اس کتاب کو لیتا ہے مارکیٹ میں چھاپ کے بھیج دیتا ہے کتاب بکتی ہے اور دس کی بجائے بیس لاکھ کما دیتے سرمایہ دار کا اپنا نقصان ہونے دیتا ہے تو نقصان تو نہیں ہوا لیکن بہت اچھی چیز آ گئی یہ ہے اربوں کی سرمایہ داری لیکن بہت کام ہوا الحمد ان لوگوں کو عقل آئی اور ان میں کام کیا مگر ہمارے یہاں بھی یہ شعور پیدا نہیں تو یہ مسلمانوں کی کتابیں مکتبہ سلیمانیہ جو ترکی کا ہے یہ واحد کتب خان ہے جو یورپ سے محفوظ رہا ہے اور ہم کوئی مبالغے سے کام نہیں لیتے مگر ترکوں میں اتنا اپنی اتنی کتابیں ہیں جو بار ہے کہ پچیس ہزار آدمی لگ جائیں نا لڑکے ان کتابوں پہ تحقیق کرنے کے لیے اور دس سال کام کرتے رہیں تو مسلمانوں کی کتابیں بھی ختم ہو اور کتنا بڑا ذخیرہ پڑا ہوا ہے اسپین میں کوئی ہے ہی نہیں آدمی نہیں ہے کام کرنے کے لیے چاہے کوئی کام جتنے دماغ تھے وہ سب میڈیکل کالج میں چلے گئے فوج میں چلے گئے انجینئرنگ میں چلے گئے اب کمپیوٹر کے اس میں فیلڈ میں چلے گئے جتنے دماغ تھے یہ سب ادھر چلے گئے بنیادی طور پر وہ کتابیں عربی میں لکھی گئی تھی اب زبان آتی جب بنیادی زبان ہی نہیں آتی تو اس اس کے علم کو حاصل کرنا تو دور کی بات ہے نا ایک ہے زبان کا آنا ہے کہ علم کا اب ڈاکٹر انگلش جانتا ہے لیکن ڈاکٹر علم بھی اس سن کا جانتا ہے نا اب ہر آدمی جو انگلش جانتا ہے میڈیسن کی بک تو نہیں پڑھ سکتا اسے کیا پتا ہے کیا چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو ڈاکٹر کا علم ایک الگ چیز ہے اور انگلش ایک الگ چیز ہے بالکل ایسے ہی عربی آنا ایک الگ چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے تو عربی بنیادی طور پہ زبان ہی نہیں مسلمانوں میں رہی تو علم تو بہت دور کی بات اسپین میں ایک یہ بیزابی ہے تفسیر اور بیزابی ڈھائی پارے میں ان ڈھائی پاروں کی شرح جو لکھی گئی اس زمانے میں تو وہ سو سے زیادہ شروع ہم نے خود دیکھی کوئی کوئی جانتا نہیں ان چیزوں کو وہ دیکھیں الشباب ابن نجین رحمۃ اللہ کی کتاب ہے امریکہ میں پینسلوینیا میں یونیورسٹی میں اس کی سو سے زیادہ ان کی فکا کی شروع پڑی ہوئی ہیں کوئی پڑھنے والا نہیں اتنا کام کیا نے یہ پینٹنگ جس کا اتنا شوہرا ہے اگر کبھی مسلمان معاشیات پہ بنیادی کتابیں اپنی دیکھیں تو اتنی بڑی کتابیں اتنی بڑی کتابیں ہیں کہ یہ بینکنگ تو معمولی چیز ہے آخر بارہ تیرہ سو سال دنیا میں مسلمان تجارت بزنس حکمرانی یہ کرتے ہی ہیں نا کیسے پیسہ چلتا تھا کیا ہوتا تھا کچھ تو ہوتا تھا نا وہ لکھا ہو پڑھنے والا ہے اور سب سے زیادہ جو قابل رحم چیز ہے سارے میں یہ میڈیسن اتنا حکمت مسلمانوں نے لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے کہ اب نہ کوئی پڑھنے والا ہے نہ کوئی سمجھنے والا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹرز بیٹھے حکیم بیٹھے وہ جنہوں نے طب کو پڑھا ہے اور اس طب کو نئے سرے سے مسلمان مرتب کریں کہ ہے کیا میڈیسن کیا ہے وہ پوچھ دیتے ہیں کہ یہ جڑی بوٹی ہے اس کو اس طرح استعمال کیا جائے یہ چیز کی جائے تو اس سے ہی اس چیز میں نفع ہو جائے گا ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتے ہیں کہ تریٹ میں ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تمہیں ہیپیٹائٹس سی ہے اور وہ رپورٹ لے کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیں اب رپورٹ آئی ہے وہ جو کچھ بھی ہے پھر رپورٹ آئی پھر رپورٹ ڈاکٹر نے کروائی بڑے حیران ہوئے ان کا یہ کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ یہاں عظیم صاحب ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں ان سے یہ دوائی لی تھی میں نے اس کا وہ بالکل ان پڑھ آدمی ان سے کیا پتا کیا دوائی ہے کیا چیز نہیں لیکن اس کا وہ چیز ٹھیک ہو گئی تو ڈاکٹر خود ہمیں تو نہیں پتا ڈاکٹر سے کہتے تھے کہ اس گڈے سے کسی طرح یہ پوچھنا چاہیے کہ دوائی کیا دی ہے وہ بوڑھا وہ تو اسے وہ بوڑھا بھی چاہیے یعنی وہ لکھ بھی نہیں سکتا تھا اس نے اپنے باپ دادا کی شیشیاں رکھ کے تین بنا ہوا تھا وہ بھی مر گئے تھے تو آدمی تھا لیکن بیڑا اگر کوئی سیاست کا ہو وہ لے ڈوبی سیاست اسے اس نے یہ کام شروع کیا تھا وہ حکیم اجمل حکیم اجمل نے دلی میں ڈاکٹرس کو بٹھایا خود بیٹھا وہ لکھنا کی کتابیں اور فلاں کی اور فلاں کی اور اس نے کہا ان چیزوں کو پڑھیں اور وہ حکمت کا دور گزر گیا اس نے کہا بہت سی چیزیں ہیں مثلاً وہ لکھنا کا خیال ہے کہ دل کے لیے یہ اپنے باپ سے مثال دے رہا ہوں وہ لطینا کتابیں ہم نے پڑھی تو میں اندازہ ہوا لینا کا کہہ رہا ہے کہ دل کے لیے ایک الگ خون کا سسٹم کسی میں ڈاکٹر نے رد کر دیا انہوں نے کہا نہیں اب یہ مثال آپ لے لیں تو آپ کہتے ہیں یہ چیز اس زمانے میں اب نہیں ہے اسے چھوڑ دو لیکن میڈیسن میں جس دوائی کو وہ کہتی ہیں اس کو ٹیسٹ کرو اس کی لیبارٹریز ہو ریسرچ ہو پھر جا کر جیسا کہ یورپ ریسرچ کر رہا ہے ہمارے یہاں طب سب سے زیادہ قابل رحم چیز ہے کہ اس کی کی بنیاد پہ الماریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں کی کوئی پڑھنے والا کچھ پتا نہیں ہے کسی کو اس لیے کہ زبان نہیں آتی زبان آتی ہے تو علم نہیں آتا تو اس لیے زبان بھی آئے علم بھی آئے پھر میڈیسن والے بھی بیٹھے ہیں پھر اور لوگ بھی اور ان سب کے اخراجات لوگ کوئی پورا کریں سرمایہ سے کہ تم بیٹھ کے یہ ریسرچ کرو پانچ سات دس دوائیاں بھی دنیا میں آ گئے نا تو ہوش آ گئے لوگوں کے ٹھکانے کہ اتنا کام مسلمان کیا ہوا ہے اب ہم نے کئی جگہ دیکھی ہیں کی کتابیں اسپین میں ترکی میں مطلب ہم نے کیا کرنا تھا ہمیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے تو یہ ساری حکمت کی چیزیں لکھتے ہیں الدین اردو السلام ابن روش ان چیزوں پہ حضرت شاہ رحمت اللہ فرمایا کہ کچھ کم لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا ہے اور پھر کہتے ہیں تاخیر سے مبانی اور جن لوگوں نے اس کے اصول پر لکھا ہو کہ حکمت کیا ہے یہ لوگ کام کوئی بات ہے جو آپ سے بھی کی ہے اور کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے فن کے حکمت کے اصول اور فرو مرتب کیے ہوں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس لیے کم لکھا ہے مطالعے میں اتنی چیزیں نہیں آ سکی ان کے ورنہ بہت لوگوں نے اس پہ لکھا پھر فرماتے ہیں کہ اوا یسمن او یوگنی منجو یہ کچھ لوگوں نے شریعت کی حکمتوں میں ایسی چیز پیش کی ہو بیما جسمن جو انسان کا جسم ہو تو اسے موٹا کرے اور یگنی منجو یا بھوک کو ختم کرے پر ہو ظالم اس فن کی حکمت کرنے کا حق یہ بنتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے ساری بات کا خلاصہ ہوئی ہے شاہ صاحب اللہ کہتے ہیں طرح انسان رضا کھاتا ہے اس لیے کھاتا ہے کہ جسم بڑھے اس لیے انسان رضا کھاتا ہے کہ بھوک ختم ہو لیکن کوئی ایسے آدمی ہوتے جو اس حکمتوں کے متلاشی کی بھوک کو مٹاتے جو حکمتوں کے دریافت کرنے والے آدمی کی تسلی کر سکتے ہر آدمی کہتا ہے حکمت اس میں کیا ہے اس میں کیا مسئلے ہے اسے اس کے سوال کا جواب دیتا شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ کم گزرے ہیں جو اس فن کی ایسی خدمت کر سکتے اور جنہوں نے کی بھی ہے وہ من المت تو وہ وہ ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں جو جو, جو ہماری زبان میں محاورہ بولا جاتا ہے وہ رضیف نے وقت رکھا وزن کرا کہ آپ کے پیچھے کون بیٹھنے کی ہمت کر سکتا ہے آپ کو شیر پہ سوال شاہ صاحب رحمت اللہ محاورہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں جنہوں نے کام کیا بھی ہے نا انہوں نے اس لیول پہ پہنچ کے کام کیا ہے اتنا مشکل اس چیز کو لکھا ہے کہ اسے سمجھے کون علم ہے لیکن اتنا دقیق ہے اتنا مشکل ہے کہ آدمی سے سمجھے کہاں سے اور یہ ہوا کرتا ہے بعض لوگوں کی علمی سطح بہت بلند ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عام عوام کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے اچھا بھی ہے برا بھی ہے برا اس معنی میں ہے کہ پھر وہ علم کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے اور اچھا اس معنی میں ہے کہ اچھا ہے ظاہر ہے کہ اور گدے کے سامنے سے نہیں رکھا جا سکتا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس جتنی چیز ہے اتنی بات کرو اتنے ہی سمجھاؤ تو یہ سب چیزیں ہیں ایسے بھی امت میں علماء گزریں گے جن کے متعلق آتا ہے کہ پھر ان کی مجلس خالی ہو گئی ان کی زبان بند ہو گئی اور اسی وجہ سے کہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں رہے اتنا علمی پایا کہ اس کی بات کو سمجھ سکیں اس کی مسئلے تک پہنچ سکیں لوگوں میں رہا نہیں اور ایسے بھی ہوا ہے کہ جنہیں اللہ نے علم سے نوازا اور انہوں نے علمی اصطلاحات سے ہٹ کے عوام کی زبان میں بات بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو لوگوں کی کتابیں بیان کیا اس بات کو اگر کبھی دیکھنا ہونا تو بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے آپ کمپیوٹر والے کے پاس چلے جائیں نا تو لڑکے ہیں نیا نیا کمپیوٹر اس نے سیکھا ہے آپ سے کہتے ہیں یہ چیز وہ اپنی ٹرمنالوجی میں بات کرتا ہے اپنی زبان میں بات کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اب تم کس کو کس سے بات کر رہے ہو ہمیں کیا سمجھ ہے جو تم بول ہو ڈاکٹر میں دیکھ لیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سطح پر آ کر مریض سے بات کرتے ہیں جو مریض سمجھ جائے بلڈ پریشر ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کو خون کا دباؤ بڑھ گیا ہے یہ چیزیں ہو گئی ہیں اور اور کئی ایسے ہیں جو وہی ٹرمس یوز کریں گے جیسے وہ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں مریض کے پلے تو کچھ پڑتا نہیں وہ کہتا ہے کہا ہوگا پتا نہیں مجھے بتائیں اخلاق کا کیا حال ہوتا ہے بعض اوقات بعض اہل علم ہوتے ہیں ان کے لیے اس سطح سے نیچے اترنا دشوار ہوتا ہے محمود رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف پڑھا دیتے ہیں ہمیں حضرت نانوسوی رحمت اللہ علیہ تو نانوسوی رحمت اللہ علیہ کو بڑا علم اللہ نے دیا تھا تو حضرت کے انتقال کے بعد محمود رحمت اللہ نے پڑھانا ہی چھوڑ دی اور تعلق بھی حضرت سے بہت تھا تو چھ مہینے بعد معاشی رحمت صاحب گنگوئی رحمت اللہ نے پڑھاؤ ان کا حضرت پہلے تو اس لیے پڑھاتا تھا کہ یہ کتابیں ذرا پڑھ لوں تو میرا اپنا علم کچھ پختہ ہو جائے تو حضرت سے پھر پڑھوں گا تو اب حضرت ہی نہیں رہے تو ہم نے کیا پڑھنا اور کیا پڑھانا نہیں پڑھاؤں تو شہزند احمد اللہ کہتے ایک دن حضرت بخاری پڑھا رہے تھے تو ہم جو سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد تھے خاموشی سے دیکھتے رہے تو حضرت کو اندازہ ہوا کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے تو ہم نے کہا حضرت ہم ہم سے پوچھا تو نے کہا سمجھ نہیں آتی کچھ نہیں سمجھ آئی ہم نے کہا پھر میں دوبارہ تقریر کرتا ہوں دوبارہ جب بات کی تو میں آپ نے کہا کہ الفاظ ہی سمجھ میں آتے ہیں مان ہی نہیں سمجھ میں آتے کہ آپ کیا کہتے ہیں تو اسے بخاری شریف بند کر دیا میں اچھا جی کسی وقت پڑھیں گے اور پھر میں تم نے کیا پڑھا کہ تمہیں میری بات نہیں سمجھ میں آتی تو بعض اوقات علم کا عروج ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی سزا لیکن کمال ان علماء ہی کا ہے جو بالکل پیچیدہ سے پیچیدہ اپنے کو عوام کی سزا پہ لا کے ان کی زبان گفتگو کرتے ہمیشہ ایسے ہی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین پہ اعتماد اور یقین پیدا ہو کوئی دین ایسا نہیں ہے جو فطرت کے مطابق رہ گیا اور دین کوئی تبدیل نہیں ہوا شرع اللہ لکم من الدین ما اللہ نے کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہی دین دیا جو علیہ السلام کو دیا دین کوئی تبدیل نہیں ہوا اصول ایک ہی ہے عقیدہ ایک ہی ہے نہ عقائد میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ اخلاقیات میں کوئی تبدیلی آئی ہے عبادات میں تبدیلیاں آئی ہیں تو دین جب ایک ہی ہے فطرت میں ہر نبی آتا رہا تاکہ اس اصل دین میں جو اضافے ہیں ان اضافوں کو ختم کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دین کو لے کے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ یہودیوں نے جو اضافے کیے ہیں اس کو ختم کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دین لے کے آئے جس میں یہودیوں اور عیسائیوں نے جو تنگی اور تکالیف پیدا کر دی ہیں ان چیزوں کو ختم کیا جائے دین ہمیشہ ایک ہی تو اچھے لوگ وہی ہیں جو دین کو اس لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی سمجھ میں آئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو وہی مثال ہے کہ ایک آدمی شیر پہ سوار ہو گیا تو دوسرے نے کہا کہ تم تو شیر پہ سوار ہو تمہارے پیچھے بیٹھنے کی ہمت کون کرے تو مطلب یہ کہ آپ کو اتنی اونچی باتیں علم کی بیان کرتے ہیں آپ کس کی ہمت ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرے کہیں یہ کیسے ہو ولا الا لمن تمكن في العلوم الشرعيه دکھا کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم دین کی حکمتوں کو سمجھائیں اب اس پر شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے چار باتیں بیان کی ہیں کہ کس طرح ان باتوں کو آسان کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مقابل کا ذکر کیا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اثر کی نماز کے بعد اور اللہ کی طرف متوجہ تھا اذا ظہرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ظاہر ہوئی وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے اوپر سے مجھے اپنے کاموں میں لے لیے تو یہ ہے لمبا موضوع انشاءاللہ اللہ آئندہ اس پہ بات کریں